السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ بڑی کمپلیکس لیگل باتیں چل رہی ہیں کمپنیز آرڈیننس کے تحت پتہ نہیں لاسٹ لیکچر آپ لوگوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ آیا بھی یا نہیں اینی ویز لاسٹ لیکچر کے ریفرنس میں میں کچھ تھوڑا سا ریکیپ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صرف وہ چند سلائڈس جو آپ کو ریکیپ کروا دیں گی لاسٹ سارا لیکچر اس میں دیکھیے گا میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ آج بھی انہی لیگل کنسیڈریشن سے متعلق باتیں چلیں گے لیکن ان کی کانٹینیوٹی تبھی بنتی ہے جب آپ کو لاسٹ لیکچر کی باتیں سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹر کے بارے میں بات چیت کی تھی اور پھر اس کے بعد اس کے ریموول اور ریپلیسمنٹ کے بارے میں بات کی تھی تو میں اب آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ کے ریفرنس میں باتیں یاد دلانے لگا ہوں آپ کو یاد تھا نا کہ تین لیولز پر ہم ان کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں کب فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ اس کی شرائط کیا ہے کس نے کرنی ہے کتنے دنوں میں کرنی ہے وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد سبسیکوینٹ آڈیٹرس اور پھر کیجول ویکینسی کے وقت آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کس طرح کی جاتی ہے انہی باتوں کو میں ذرا ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں تو دیکھیے گا کہ فرسٹ آڈیٹرس کو within sixty days appoint کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹرز نے اور وہ اپنے آفس کو سنبھالے رکھتے ہیں till the first annual general meeting اور اگر ڈائریکٹرز اپوائنٹ نہیں کر پاتے تو within the next sixty days یعنی کہ ان ٹوٹل ان کارپوریشن سے onward one twenty days میں ممبرس نے فرسٹ آڈیٹرس کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے یہ ممبرس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اور اگر ممبرس بھی اپوائنٹ نہیں کر پاتے تو ذمہ داری کس کی بن جاتی ہے یس ایس سی سی پی کی اب ایس سی سی پی جو ہے وہ within one twenty days اس اپوائنٹمنٹ کو کرے گا فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے تو فرسٹ آڈیٹر اپوائنٹمنٹ بنیادی طور پر ڈائریکٹرز نے کرنی ہے اگر سکسٹی ڈیز میں نہیں کر پاتے تو شیئر ہولڈرز یا ممبرز نے اس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے اگر شیئر ہولڈرز یا ممبرز بھی اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر پاتے تو ون ٹوینٹی ڈیز کب سے onward date of incorporation سے S C C P involve ہو جائے گا اچھا ایس سی پی جب بھی انوالو ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ اس کو سیون ڈیز میں انفارم ضرور کریں گے تب ایس سی سی پی جو ہے وہ پھر اپنی رسپانسبلٹیز محسوس کرے گا تب اس کو پتا چلے گا ہی نہ ہوئے کہ جی اب یہ کام میں نے کرنا ہے ادروائز ایس سی سی پی کو کیسے پتا چلے گا ٹھیک ہے تو جب بھی ایس سی سی پی ریسپانسبل ٹھہرے گا آپ اس کو ون ویک کا نوٹس ضرور دیں گے اوکے اچھا جی نیکسٹ بات کیا تھی کہ سبسیکوینٹ آڈیٹرس کس نے اپوائنٹ کرنے ہیں ممبرز نے کب اپوائنٹ کرنے ہیں جنرل میٹنگ میں اور یہ کتنا عرصہ تک سبسیکوینٹ آڈیٹرس اپنا آفس سنبھالے رکھیں گے till the of next general meeting اور اگر ممبرس فیل ہو جاتے ہیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں تو پھر ایس سی پی انوالو ہو جائے گی اور اگین یہاں پر بھی آپ کو ایس سی پی کو مطلع کرنا ہوگا ود ان ون ویک کہ جی اب آپ نے آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنا ہے اچھا when we talk about subsequent auditor تو یہ بات آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کہ سبسیکوینٹ آڈیٹر آڈیٹر کا مطلب اب ہر سال جو اپوائنٹ کرنا ہے اسے کون اپوائنٹ کر رہا ہے first auditor means the very first auditor of the company اور سبسیکوینٹ آڈیٹر مینس اب نیکسٹ ہر سال جو بھی آڈیٹر ہوگا اس کو شیئر ہولڈرس نے یا ممبرس نے ہی اپوائنٹ کرنا ہے اگر نہیں کر پاتے تو ایس سی سی پی نے اس کو اپوائنٹ کرنا ہوگا کلیئر اب نیکسٹ بات آتی ہے کیجول ویکینسی کی اس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ within thirty days of the vacancy ہم نے آڈیٹرس کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ڈائریکٹرس کے سر پہ ہوتی ہے اب ڈائریکٹرس جو یہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں کیجل ویکینسی کو فل کرنے کے لیے یہ till next annual general meeting held ہوتی ہے اور ہاں اگر ڈائریکٹرس اس کو اپوائنٹ نہیں کر سکے یعنی کہ کیجل ویکینسی کو فل نہیں کر سکے تو آفٹر دا تھرٹی ڈیز اس ویکینسی کو فل کرتی ہے ایس سی پی سو ایس سی پی کے ریفرنس میں بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے تین باتیں شیئر کی تھی ایک سلائڈ کی شکل میں اس کو ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا دیتا ہوں کہ ایسی پی کب ریسپانسبل ہوگی when first are not within twenty days from incorporation یہ پہلے آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے پھر سبسیکوینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے when subsequent are not annual general meeting اور کیجول ویکینسی کے پوائنٹ آف ویو سے when casual vacancy is not filled within thirty days اور پھر آخری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ کبھی بھی جب آڈیٹرس جو اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں وہ ولنگ نہیں ہے ایز این آڈیٹر ایکٹ کرنے کو تو وہاں پر ایس سی سی پی انوالو ہو جائے گی پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک اور بات بھی سیکھی تھی کہ آڈیٹرس کی ریمونریشن کون ڈیٹرمن کرے گا اس میں بڑی سادہ سی بات تھی جو اپوائنٹنگ اتارٹی ہے وہی اس کی ریمونریشن کو ڈٹرمن کریں گے if the auditor was appointed by S C P تو ایس سی سی پی ہی بتائے گی کہ جی اس کی ریمونریشن کیا ہونی چاہیے اف اپوائنٹڈ دا آڈیٹر تو ڈائریکٹر ہی ان کی ریمونریشن یا ان کی آڈیٹ فی کو ڈیٹرمن کریں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہوں گے اس میں شیئر ہولڈر ہی ان کی آڈیٹ فی کو ڈیٹرمن کریں گے ٹھیک ہے یہ بات ہم نے سیکھی تھی اور نیکسٹ ہم نے جو سیکھا تھا وہ ریموول کے ریفرنس میں سیکھا تھا ریموول میں انفیکٹ جو پریشانی ہمیں آئی تھی وہ نمبر آف ڈیز کو یاد رکھنے میں آئی تھی اس میں ہم نے یہ چیز سمجھی تھی سب سے پہلے کہ جب ہم کسی آڈیٹر کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں فورٹین ڈیز کا نوٹس ریکوائرڈ ہے from a member from the date of annual general meeting کہ جنرل میٹنگ سے 14 ڈیز پہلے ہم نوٹس وصول کریں گے ممبر کی طرف سے کہ یہ آڈیٹر چینج کر دیا جائے ٹھیک ہے نیکسٹ کیا بات تھی کہ copy of the notice will be send to the retiring auditor and members as far as retiring auditors are concerned ان کو تو ہم فوری طور پر بھیجیں گے فورتھ ود کا لفظ اس کے ساتھ لکھا گیا اور جب ہم نے باقی کے ممبرس کو بھیج دیا تو ود ان سیون ڈیز ہم اس نوٹس کی کاپی باقی کے ممبرس کو بھی سرکولیٹ کر دیں گے اور نیکسٹ اس میں بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر وہ لسٹڈ کمپنی ہے تو اینوئل جنرل میٹنگ سے پہلے کسی بھی ڈیٹ کو اس نوٹس کو دو نیوز پیپرز میں پبلش کروائیں گے ایک انگلش لینگویج میں اور ایک اردو لینگویج میں اب وہ دو نیوز پیپرز کس شہر سے ان کی اشاعت ہونی چاہیے اس شہر سے جس شہر میں وہ کمپنی لسٹڈ ہوئی ہوئی ہے لائک کراچی اسٹاک ایکسچینج تو کراچی سے وہ نیوز پیپر ایشو ہونے چاہیے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج یا لاہور اسٹاک ایکسچینج پاکستان میں یہی تین شہر ہیں جہاں سے کہ وہ کمپنی لسٹڈ ہو سکتی ہے سو so, یہ بات تھی اگر وہ لسٹڈ کمپنی ہے اس صورت میں ہمیں یہ والا نوٹس پبلش کروانا پڑتا ہے نیوز پیپرس میں اب نیکسٹ بات کیا ہے کہ نوٹیفکیشن آف دا چینج جو کہ ہم نے ایس سی پہ کرنی ہے وہ within fourteen days after the date of the A G M ہونا ضروری ہے نیکسٹ ہم نے جو بات لاسٹ لیکچر کے اندر سیکھی تھی وہ تھی اگر ڈائریکٹرز کا اپوائنٹڈ آڈیٹر ہوگا تو اس کو شیئر ہولڈرز کبھی بھی ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ بلوا کر سمپل میجورٹی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں لیکن اگر شیئر ہولڈرز کا اپوائنٹڈ آڈیٹر ہوگا تو اس کو اسپیشل ریزولوشن کے بغیر ریموو نہیں کیا جا سکتا شیئر ہولڈرز کا اپوائنٹڈ جو ہوگا وہ اینوئل جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ ہوا ہوگا یا کسی جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کیا گیا ہوگا تو جو شیئر ہولڈرس کی طرف سے اپوائنٹ آڈیٹر ہوگا اس کو ریمو کرنے کے لیے we would need special special special resolution resolution resolution and when talk about تو کہ seventy five percent of the majority required ہے آپ کو اگر سیونٹی فائیو پرسینٹ سے کم ووٹ ہے تو وہ اسپیشل ریزولوشن پاس نہیں سمجھی جائے گی ٹھیک ہے یہاں تک کی باتیں تھیں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر سیکھی تھی اب میں بات کروں گا آج کے لیکچر سے متعلق آج کے لیکچر میں ہم نے qualification and disqualification of an auditor سے متعلق بات کرنی ہے اور اس سے آگے ابھی رائٹس ڈیوٹیز لائبلٹیز کی باتیں بھی ہم کریں گے as far as qualification of auditors is concerned اس کے بارے میں یو نو ویری ویل کہ ہم لاسٹ ایک لیکچر کے اندر بات کر چکے ہیں کہ chartered accountants are the people who can audit the financial statements of public million اور مور اچھا یہاں پر پیڈ اپ شیئر کیپٹل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پیڈ اپ شیئر کیپٹل وہ ہوتا ہے جس کے اگینسٹ کمپنی پیسے وصول کر چکی ہوئی ہے ریسورسز فائنینشل ریسورسز مل چکے ہوئے ہیں اس کمپنی کو اس کو ہم پیڈ اپ شیئر کیپٹل کہتے ہیں یعنی کہ ایک ہے آتھورائز شیئر کیپٹل یہاں پر ہم آتھورائز شیئر کیپٹل کی بات ہرگز نہیں کر رہے کہ جس شیئر کیپٹل کے ساتھ کمپنی انکارپوریٹ ہوئی تھی that is known as authorized share capital or nominal share capital or registered share capital. We are not talking about that share capital in this point. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پیڈ اپ شیئر کیپٹل کی جس کے اگینسٹ کمپنی کو رقم مل چکی ہوئی ہے تو پیڈ اپ شیئر کیپٹل اس کمپنی کا اگر 3 ملین یا اس سے زائد ہے شرط کیا کہ وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو تو اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا بھی آڈٹ کون کرے گا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سبسڈری ہے کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی یا وہ بذات خود پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو آڈٹ کون کرے گا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہاں پر ہم نے ایک اور بات بھی سیکھی تھی کہ اگر کوئی کمپنی کاسٹ اکاؤنٹس کا آڈٹ کروانا چاہتی ہے کاسٹ آف پروڈکشن سے متعلق اس نے جو اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں ان کو آڈٹ کروانا چاہ رہی ہے تو وہاں پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے علاوہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بھی ان اکاؤنٹس کا آڈٹ کر سکتے ہیں they are eligible so qualification کے ریفرنس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے علاوہ کوئی بھی شخص ان کمپنیز کو آڈٹ نہیں کر سکتا ایک اور یہاں پر لمیٹیشن ہے جو کہ ذہن میں رکھیے گا اگر کمپنی کمپنی لسٹڈ ہے ایک تو سمپل پبلک لمیٹڈ کمپنی جو کہ لسٹڈ نہیں ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس آڈٹ کرے گا سمپل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فارم لیکن if the company is a listed company تو وہاں پر اس کا آڈٹ کرنے کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو satisfactory Q C R rating required ہوگی آئی کیپ کی طرف سے institute of chartered of Pakistan اگر satisfactory Q C R rating دے دیتا ہے کوالٹی کنٹرول ریویو ریٹنگ دے دیتا ہے اس فرم کو تبھی وہ فرم لسٹڈ کمپنی کا آڈیٹ کر سکتی ہے ادروائز ناٹ ٹھیک ہے یہ تھی اس کی qualification and now we'll talk about disqualification تو ڈسکوالیفکیشن کے بارے میں دیکھیے following are the persons who are not qualified to become auditor of a company کون سے number one present directors and other officers اور امپلائیز آف دا کمپنی یعنی کہ present director and present employees بھلے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ہی کیوں نہ ہو وہ آڈیٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے چیز دیکھی نا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا ضروری ہے آڈیٹر ہونے کے لیے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اگر پریزنٹ ڈائریکٹر ہے تب بھی نہیں اور اگر وہ پریزنٹ امپلائی ہے یا کوئی آفیسر ہے اس کمپنی کا تب بھی آپ اس کو آڈیٹر اپوائنٹ نہیں کر سکیں گے کلیئر اچھا یہ تو بات تھی پریزنٹ ڈائریکٹر یا پرزینٹ امپلائیز کی ایون اگر وہ پچھلے تین سال میں بھی ڈائریکٹر رہ چکا ہے یا امپلائی رہ چکا ہے تب بھی ہم اس کو آڈیٹر اپوائنٹ نہیں کر سکتے اسی طرح سے پارٹنر یا امپلائی اوور ڈائریکٹر وہ بھی ڈسکوالیفائی کرتا ہے اور پارٹنر یا employee of other officer or employee of the company وہ بھی ڈسکوالیفائی کرتا ہے وہ بھی آڈیٹر نہیں ہو سکتا مینس ہمیں کسی بھی طور پر ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر ریکوائرڈ ہے جو ڈائریکٹر ہوگا موجودہ یا پچھلے تین سال کا ڈائریکٹر یعنی کہ پچھلے سال وہ ڈائریکٹر تھا پھر اس نے ڈائریکٹرشپ چھوڑ دی یا اس سے پچھلے سال تھا ڈائریکٹرشپ چھوڑ دی نہیں تین سال پہلے کی اگر بات ہے تب تو ٹھیک ہے اسی طرح سے کوئی امپلائی یا کوئی آفیسر یا یا اس امپلائی آفیسر کا کوئی پارٹنر یا اس ڈائریکٹر کا کوئی partner they are disqualified to become auditor of the company اسی طرح سے نیکسٹ پوائنٹ ہے اسپاؤس آف دا ڈائریکٹر وہ بھی ڈسکوالیفائی کرتے ہیں پھر next point a person who is to the company وہ بھی ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اب کیا وجہ مینس جس نے قرض لیا ہوا ہے اب یہاں پر ایک بڑا باریک رائز ہوتا ہے اور یہ باریک نکتا رائز ہوتا ہے بینکنگ کمپنیز کے آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ فرض کر لیں کسی بینک کے آڈیٹر نے اس بینک کا کریڈٹ کارڈ بنوایا ہوا ہے اب وہ تو اس بینک کا مکروز ہو گیا اس کریڈٹ کارڈ کے اگینسٹ کیا وہ اس بینک کا آڈیٹر نہیں ہو سکتا اس پوائنٹ کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے نا کہ وہ اس بینک کا آڈیٹر نہیں ہو سکتا اسی طرح سے کوئی لیزنگ کمپنی ہے اس کا آڈیٹر ہے اس نے اس کمپنی سے کار لیز کروائی ہوئی ہے کیا وہ اس کا آڈیٹر نہیں ہو سکتا یہاں پر ایک کلیریفیکیشن ہمیں پیش کی گئی کہ جو کسی پروڈکٹ کے اگینسٹ انڈیٹڈ ہے اس کو ہم یہاں پر انڈیٹڈ نہیں کہیں گے like credit card is a product of a bank in the same way وہ finance lease is a product of a leasing company ان پروڈکٹس کے اگینسٹ اگر وہ آڈیٹر مکروز ہے تو اس کو ہم انڈیٹڈ نہیں کہیں گے ہاں ادروائز اگر اس نے قرضہ لے رکھا ہے اس اینٹی سے تو وہ انڈیٹڈ کہلائے گا ٹھیک ہے سو اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اس آڈیٹر کی اگر وہ انڈیٹڈ ہے اس اینٹی کا نیکسٹ پوائنٹ ہے ا باڈی کارپوریٹ یعنی کہ کوئی بھی انکارپوریٹڈ باڈی جو ہے بھلے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہی کیوں نہ ہو وہ آڈیٹر نہیں ہو سکتی نیکسٹ کہتا ہے a person or his or minor children or in case of a firm all partner hold any share of an audit any of its associated companies تو ڈسکوالیفیکیشن کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آڈیٹر کو شیئر ہولڈر نہیں ہونا چاہیے اب وہ آڈیٹر خود ہی نہیں بلکہ اس بھی مرد کے لیے بیوی اور عورت کے لیے خامند کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں بھی اس کے مائنر چلڈرن بھی اور اس کے پارٹنرز بھی اگر وہ فرم ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے آڈیٹ فرم تو اس کے اندر جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے ان میں سے کوئی بھی اس آڈٹ کا شیئر ہولڈر نہیں ہونا چاہیے آڈیٹ مینس وہ کمپنی جو ہے اس کا شیئر ہولڈر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کمپنی کی کوئی ایسوسیٹڈ جو کمپنی ہے اس کا شیئر ہولڈر ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس کا شیئر ہولڈر ہوگا تو یہ ایک ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اب جہاں پر ایک اور بڑا عمدہ سا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو آڈیٹر اپوائنٹ کیا جو شخص آلریڈی شیئر ہولڈر تھا اب اس اس وقت جب وہ آڈیٹر اپوائنٹ ہوا کے پاس جتنے بھی شیئر ہولڈنگز میں تھے وہ اس بات کو ڈسکلوز کرے گا اس کے پاس یا اس کے اسپاؤس کے پاس یا اس کے مائنر چلڈرن کے پاس یا جس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کا وہ آڈیٹر ہے پارٹنر ہے اس کے ادر پارٹنرز کے ساتھ جو بھی شیئرس اس آڈیٹ کلائنٹ کے ان کے پاس تھے وہ انہیں ڈسکلوز کریں گے یہ fact at the time of appointment کہ جی ہم تو آلریڈی اس کمپنی کے شیئر ہولڈرس ہیں اور پھر صرف ڈسکلوز کر دینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو ڈس انویسٹ کریں گے ان کو بیچ دیں گے ان کی ڈس انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے بعد ود ان نائنٹی ڈیز ہونا ضروری ہے کہ اب ہم اس کمپنی کے آڈیٹر بن چکے ہیں ہمارے پاس جو نمبر آف شیئرس موجود ہیں وہ ہم ڈس انویسٹ کرتے ہیں اور یہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر یہ کام ہو چکنا چاہیے اور جی لاسٹ پوائنٹ اس کا person disqualified for appointment as an auditor due to above reasons is disqualified from holding the office of auditor of another company which is a subsidiary or holding company of that company یعنی کہ اب جو شخص اس کمپنی کا آڈیٹر نہیں بن سکا اس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتا وہ اس کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی کا بھی آڈیٹر نہیں ہو سکتا اور اس کمپنی کی سبسڈری کمپنی کا بھی آڈیٹر نہیں ہو سکتا اوکے okay? اگر وہ ایک کمپنی کا آڈیٹر ہونے کے قابل نہیں ہے ڈسکوالیفائی کرتا ہے تو وہ اس کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی اور سبسڈری کمپنی کا بھی آڈیٹر نہیں ہو سکتا یہ ہولڈنگ اور سبسڈری یاد ہے آپ کو ہولڈنگ کمپنی جو اپنی کسی دوسری کمپنی کا کنٹرول رکھتی ہے وہ ہولڈنگ کمپنی ہوتی ہے اور سبسڈری جو کنٹرولڈ ہوتی ہے بائی اٹس ہولڈنگ کمپنی وہ سبسڈری ہوتی ہے لائک like اے کمپنی کے ففٹی پرسینٹ سے زیادہ شیئرس اگر بی کمپنی کے پاس ہیں تو بی کمپنی کنٹرول کر رہی ہے اے کمپنی کو لہذا بی کمپنی اس کی ہولڈنگ کمپنی ہوگی اور اے کمپنی جو ہوگی وہ بی کمپنی کی سبسڈری کمپنی ہوگی سو so, یہ تو ایسے زمن میں نے بات کر دی سو so, ہم نے یہ ڈسکوالیفیکیشن دیکھی کہ بھلے وہ شخص چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ہی ہے لیکن وہ ان صورتوں میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اب نیکسٹ بات آتی ہے پاورز اور رائٹس آف این آڈیٹر کی موٹی موٹی جو اس کی پاورس ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہ کسی بھی بک کو انسپیکٹ کرنا چاہے بکس آف اکاؤنٹس کو وہ انسپیکٹ کر سکتا ہے کسی بھی قسم کی انفارمیشن مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے یہ اس کی پاورز ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی ترتیب میں number one right of access of accounts and vouchers یہ اس کی پاور ہے پھر right to receive information and explanation پھر right to access to books and of branch یعنی کہ آڈیٹر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جس بھی قسم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی سپورٹ میں اس کو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوگی کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا بکس آف اکاؤنٹس کیا واؤچرس کیا برانچز کے ان کی سیگمنٹس کے متعلق انفارمیشن جو بھی انفارمیشن ریکوائر کرے گا آڈیٹر اس کو پیش کی جائے گی پھر مزید اس کی پاور میں شامل ہے کہ اس کو اینول جنرل میٹنگ یا کسی بھی قسم کی جنرل میٹنگ کا نوٹس ضرور سرو کیا جائے گا وہ آڈیٹر ہے اس کو جنرل میٹنگز میں ضرور کال کریں گے اب جنرل میٹنگز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک تو اینوئل جنرل میٹنگ ہے جو سال میں ایک مرتبہ ضرور کی جاتی ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ ہے تو جنرل میٹنگ جو بھی ہو ہے یہ شیئر ہولڈر کی میٹنگ ایکسٹرا جو جنرل میٹنگ ہے وہ کسی بھی وقت سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی اہم مقصد کے لیے ہولڈ کی جا سکتی ہے لہذا جب بھی کبھی جنرل میٹنگ آپ نے ہولڈ کرنی ہوگی تو آڈیٹر کی یہ پاور ہے کہ اس کو نوٹس سرو کیا جائے نیکسٹ ایک اور بات ہے کہ جب آڈیٹر ریٹائر ہو رہا ہے یا اس کو آپ ریموو کر رہے ہیں تو اسے آپ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ ریپرزینٹیشن دے یہ کس صورت میں جب اس کی جگہ ایک نیا آڈیٹر اپوائنٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی اس اس کا رائٹ ہے کے پاس پاور ہے کہ وہ ریپرزینٹیشن دے سکے وہ بتا سکے کہ میرے کام سے متعلق کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو میرا کام کمپلیٹ ہے میں نے اپنے اسکوپ کے مطابق اپنا کام کمپلیٹ کیا میرے پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس قسم کی ریپرزینٹیشن آڈیٹر دے سکتا ہے سو یہ باتیں تھیں جی اس کی پاورس کے بارے میں اور اس کے رائٹس کے بارے میں اب نیکسٹ ہم آڈیٹر کی ڈیوٹیز کے بارے میں بات کریں گے کہ duties of auditors according to the ordinance nineteen 1984 اس میں شامل ہے ٹو گیو ا رپورٹ یہ وہی رپورٹ ہے جس کو آڈیٹر پیش کرتا ہے ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل کرنے کے بعد یہ اس کی ڈیوٹی ہے کمپنیز آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ آپ نے ریزنیبل ایشورینس حاصل کر لی سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس پر بیس کرتے ہوئے اب آپ رپورٹ پیش کریں تو جو رپورٹ پیش کرے گا آڈیٹر میں نے آپ کو ویسے اس رپورٹ کی ایک سمری پچھلے ایک لیکچر کے اندر بتائی ہوئی ہے کہ آڈیٹر بتاتا ہے کہ میں نے بکس آف اکاؤنٹس انسپیکٹ کر لی ہیں میرا اسکوپ کیا تھا اور پھر میرے مطابق یہ یہ چیزیں جو ہیں ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں ٹھیک ہے سو یہ رپورٹ آڈیٹر کو پیش کرنا ہوتی ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق next where any matter reported upon is answered in the negative or report shall include reason for such qualification factual position یعنی کہ اب اگر کوئی کوالیفیکیشن ہے اس کے اندر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے جب رپورٹ کا ذکر کیا تھا تو دو طرح کی رپورٹس آپ کو بتائی تھیں ابھی ویسے ہم نے آڈیٹرز رپورٹ کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم نے ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنا شروع کی ہیں ابھی ان تمام باتوں کی ڈیپ ڈیٹیلز میں ہم نے جانا ہے ان کو ہم نے بہت زیادہ ڈسکس کرنا ہے ان کی تمام نٹی گریٹیز پہ ہم نے بات چیت کرنی ہے فی الحال ابھی جو بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ آڈیٹر کی ڈیوٹی کیا ہے اس میں ہم نے بات کی کہ آڈیٹر کو رپورٹ پیش کرنی ہے اب آڈیٹر کو جو رپورٹ پیش کرنی ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں انکوالیفائڈ رپورٹس بھی اور کوالیفائڈ رپورٹس بھی یہ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہوا ایک مرتبہ سو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جب آڈیٹر رپورٹ پیش کرے گا اور وہ رپورٹ اگر کوالیفائڈ رپورٹ ہے تو آڈیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس میں پراپر ریزنز پیش کرے کہ یہ کیوں کوالیفائڈ رپورٹ ہے کوالیفائڈ رپورٹ کا مطلب کہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہی وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اگر وہ رپورٹ انکوالیفائڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ financial statement true and fair view پیش کر رہی ہیں اور اگر financial statements true and fair view پیش نہیں کر رہی تو آڈیٹر جو رپورٹ پیش کرے گا وہ کوالیفائڈ رپورٹ کہلائے گی سو so, یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوالیفائڈ رپورٹ ہے تو وہ ریزن بتائے گا آڈیٹر اس رپورٹ میں کہ کیوں یہ کوالیفائڈ رپورٹ ہے next to include in the report of the company such matters as direct by the federal government اب یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ بعض صورتوں میں فیڈرل گورنمنٹ آڈیٹر کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے یہ بات اپنی رپورٹ میں ضرور بتانی ہے فار ایگزامپل جو میں نے لاسٹ آپ کو رپورٹ پیش کی تھی اس میں باٹم پر ایک پیراگراف تھا چھوٹا سا کہ ہمارے مطابق اس کمپنی نے زکات ڈیڈکٹ کی اور اس کو پراپرلی بینک میں جمع کروا دیا گورنمنٹ کے خزانے میں اب یہ رپورٹ آڈیٹر کو پابند کیا ہے دینے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ جب آڈیٹ کریں تو آپ بکس آف اکاؤنٹس کے بارے میں بتائیں آپ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں بتائیں آپ اپنے تمام ریزنیبل ایشورینس پر بیس کرتے ہوئے اوپینین فارم کریں لیکن آپ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا اس کمپنی نے زکات ڈیڈکٹ کی ہے پراپرلی اور اس کمپنی نے وہ زکات جو ہے بینک میں جمع کروا دی ہے یہ چیز فیڈرل گورنمنٹ پابند کر رہی ہے آڈیٹر کو لہٰذا آڈیٹر اب لیگلی پابند ہے کمپنیز آرڈیننس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بات ہو کمپنیز آرڈیننس نے ایک جامع سی بات کر دی ہے بڑی کمپریہنسو کہ whenever federal government federal government کسی بھی وقت آپ کو کہہ سکتی ہے کوئی بھی نئی بات کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنی رپورٹ کا حصہ بنائیں اس کو آڈیٹر پابند ہے اس کی ڈیوٹی ہے to fulfil the direction of the federal government next point آتا ہے to attend those general meeting of a listed company either himself or through authorised person in which the balance sheet profit and loss account and the report are to be considered اب یہ obviously normally annual general meeting کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر لسٹڈ کمپنی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی کہ اگر وہ لسٹڈ کمپنی نہیں ہے تو آڈیٹر کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اس کی اینوئل جنرل میٹنگ کو ضرور اٹینڈ کرے یا اپنے کسی ریپرزینٹیو کو بھیجے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے لسٹڈ کمپنی کے آڈیٹرس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ خود یا اپنے کسی ریپرزینٹیو کو ان جنرل میٹنگس میں بھیجے جن اینول جنرل میٹنگس میں I am sorry in general میں بھیجے جن جنرل میٹنگس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کنسیڈر کی جا رہی ہیں یا ان میں آڈیٹر رپورٹ کنسیڈر کی جا رہی ہے وہاں پر اب آڈیٹر کا خود یا ریپرزینٹیٹو کا موجود ہونا بہت ضروری ہے کلیئر نیکسٹ ایک اور بہت اہم duty to make report for enclose in prospectus اب یہاں پر آپ کو پروسپیکٹس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ this is the document which is in fact and invitation to the general public for subscription into the shares of the company ایسا پروسپیکٹس آپ کے معلوم میں ہونا چاہیے آپ کو انفیکٹ کمپنیز کا کچھ نالج تو پہلے سے موجود ہے کہ کمپنی جب انکارپوریٹ ہو جاتی ہے اب اس نے شیئرز ایشو کرنے شیئرز ایشو کرنے کے لیے وہ ایک انویٹیشن دیتی ہے پبلک کو اس انویٹیشن کا نام ہے پروسپیکٹس اب اس انویٹیشن کے اندر اس پراسپیکٹس کے اندر ایک رپورٹ شامل کی جاتی ہے جو کہ آڈیٹر کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ report regarding the financial statements financial positions یا فائنینشیل پرفارمنس ہوتی ہے کہ جو کمپنی شیئرس ایشو کرنے جا رہی ہے اس کمپنی کی فائنینشیل پوزیشنز کیا ہیں اب اس کے بارے میں جو آڈیٹر نے رپورٹ پیش کرنی ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے اگر ڈیوٹی فلفل نہیں ہوتی تو اس کے اوپر پھر فائن بھی ہوتے ہیں وہ بھی نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا فی الحال ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پروسپیکٹس میں ایک رپورٹ آڈیٹر کی طرف سے پیش کی جاتی ہے نیکسٹ ہے جی to certify receipts and payments account in the statutory report اب یہ اسٹیچوٹری رپورٹ یہ انفیکٹ وہی رپورٹ ہے جو کہ انیشیلی جو پروسپیکٹس ایشو کیا جاتا ہے اس کا حصہ ہوتی ہے جس کا ابھی میں لاسٹ پوائنٹ کے اندر ذکر کر رہا تھا کہ جب فرسٹ ٹائم پروسپیکٹس ایشو کیا جاتا ہے تو ایک اسٹیچوٹری رپورٹ آڈیٹر کی طرف سے پیش ہوتی ہے اس میں آڈیٹر سرٹیفائی کرتا ہے ریسیٹس اینڈ پیمنٹس کو کہ اس دوران میں جس دوران میں ابھی اس کی کمینسمنٹ نہیں ہوئی کمپنی انکارپوریٹ ہو گئی ابھی کمینسمنٹ نہیں ہوئی اس دوران میں کچھ ریسیٹس اینڈ پیمنٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں آڈیٹر اوپینین نہیں دیتا سرٹیفائی کرتا ہے اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے کہ ان ریسیٹس میں یہ یہ چیزیں شامل ہیں ان پیمنٹس میں یہ یہ پیمنٹس شامل اب وہاں پر اس کو یہ اسٹیچوٹری رپورٹ کے اندر سرٹیفائی کرنا ایک ڈیوٹی کا حصہ ہے next to make report on declaration of solvency in case of voluntary winding up اب وہ auditor at the time of voluntary winding up یہ وائنڈنگ اپ کی بھی کچھ قسمیں ہیں کچھ ٹائپس ہیں جو کہ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق آپ نے پڑھ رکھی ہوں گی ان میں سے والنٹریلی جب کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے ختم کیا جاتا ہے تو آڈیٹر کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ضرور دی جاتی ہے وہ کیا کہ یہ کمپنی سالوینٹ ہے انسالوینٹ نہیں ہے تو یہ بھی آڈیٹر کا ایک فرض ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ پیش کرے نیکسٹ ہے to exercise reasonable care and skill in carrying out his duties and make such enquiries as considered necessary یعنی کہ اب ریزنیبل کیئر اینڈ اسکلس بہرحال اس اس کی ریکوائرڈ کہ نے جو بھی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے وہ باقاعدہ طور پر اس میں پروفیشنلزم نظر آنا چاہیے کمپنیز آرڈیننس بھی یہ بات کر اچھا جی یہ ڈفرینٹ ڈیوٹیز تھیں جو کہ ہم نے آڈیٹر کی دیکھی کمپنیز آرڈیننس کی رو سے آڈیٹر جو رپورٹ پیش کرتا ہے اس کے بارے میں بھی کمپنیز آرڈیننس یہ کہتی ہے کہ وہ رپورٹ پڑھی ہی جانا چاہیے جنرل میٹنگ کے اندر یہ کمپنیز آرڈیننس کی ایک پروویژن ہے جس کے مطابق آڈیٹرس کی رپورٹ کا پڑھا جانا ضروری ہے تاکہ شیئر ہولڈرس جو کہ جنرل میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جان جائیں کہ آڈیٹر نے کیا رپورٹ پیش کی ہے اور اس کے بعد ایک اور بہت اہم پروویژن ہے کمپنیز آرڈیننس کی وہ ہے کہ آڈیٹر اپنی رپورٹ کو سائن ضرور کرے گا اور اس پر ڈیٹ بھی ضرور پلیس کرے گا اور بتائے گا کہ پلیس کیا ہے کون سی جگہ ہے کون سا شہر ہے جہاں پر کہ وہ بیٹھ کر اس کو سائن کر رہے اس کی اہمیت آپ کو پتا چلے گی جب ہم آڈیٹر کی لائبلٹی سے متعلق بات کریں گے بہرحال میں نے جو بات کی اس کو ذہن میں رکھیے کہ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق آڈیٹر کی رپورٹ کو جنرل میٹنگ کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے مزید یہ کہ auditors report should be signed and should be dated اور اس پہ پلیس بھی مینشن ہونا ضروری ہے نیکسٹ اب ہم باتیں کرتے ہیں آڈیٹرس کی لائبلٹی سے متعلق when we talk about auditors liability تو وہ دو طرح کی ہیں ایک سول لائبلٹی اور دوسری کریمنل لائبلٹی اس سول لائبلٹی کو ہم فردر دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک لائبلٹی فار نیگلیجنس اور دوسری لائبلٹی فار مسفیزنس سب سے پہلے تو یہ فرق معلوم کیجئے کہ سول لائبلٹی اور کریمنل لائبلٹی میں کیا فرق ہے سول لائبلٹی ہے کہ جب کوئی ایک شخص کسی دوسرے کے ایکٹ سے محسوس کرے کہ اس کو لاس ہوا یہ ایک سیول لائبلٹی ہے اور کریمنل لائبلٹی یہ ہے کہ جب کسی قانون کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کے اگینسٹ کریمنل لائبلٹی ہوتی ہے اوکے جب کسی قانون کی خلاف ورزی کی جائے تو جو لائبلٹی اس کے اوپر امپوز ہوتی ہے دیٹ از کریمنل لائبلٹی جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کمپنیز آرڈیننس کی کچھ پروویژنس کی خلاف ورزی اگر آڈیٹر کرتا ہے تو کریمنل لائبلٹی اس کے اوپر امپوز ہوتی ہے اور اگر آڈیٹر کے کسی ایکٹ کی وجہ سے کوئی شخص محسوس کرتا ہے وہی آڈیٹ کلائنٹ ہی محسوس کرتا ہے کہ اس کو لاس ہوا وہ سول لائبلٹی کے زمرے میں بات آئے گی سو سول لائبلٹی جو ہے وہ فردر دو جگہوں پر ڈیوائڈ کی ہم نے liability for negligence and liability for misfeasance liability for negligence میں ہم بات کرتے ہیں لا آف ایجنسی کی یعنی کہ auditor being an agent of the shareholders is require to carry out his duties with reasonable care and skill اگر وہ ریزنیبل کیئر اینڈ اسکلز کے تحت آڈٹ نہیں کر سکا اور آڈٹ کلائنٹ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس پر سیول لائبلٹی پھر امپوز ہوتی ہے آڈیٹر پر اس کے کچھ کیسز ہیں ایک آدھ میں کیس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فار ایگزامپل ایک کیس ہے Arthur E Green and company کا versus central advance and discount corporation limited اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ it was held that auditor guilty of negligence آرسپٹیڈر اب یہ چیز واضح تھی کہ ڈیٹس ریکور نہیں ہو سکتے اپنی اسکلز اور ڈیو کیئر کے ساتھ اس کی پروپر ویریفیکیشن نہیں کی ان ڈیٹرس کی جبکہ اپرینٹ تھا کہ ان کو تو پیسے ملنے ہی نہیں ان کے اگینسٹ اب وہ لاس ہو گیا اس کو کمپنی کو اس پر جو آڈیٹر ہے اس کی یہ سیول لائبلٹی بنتی ہے لائبلٹی فور نیگلیجنس کے تحت اسی طرح سے ایک اور کیس ہے جس میں the London oil storage company limited versus Seear and company اس میں کہتے ہیں this case auditor were held liable for negligence because auditors failed to verify the physical existence of cash in hand. Cash balance as per books did not agree with the physical balance. The difference was misappropriated by the cashier. So, یہاں پر اگین آڈیٹر کی نیگلیجنس ہے اس کو چاہیے تھا کہ کلوزنگ ڈیٹ پر وہ فزیکلی کیش کو ویریفائی کرتا کہ کیشئر نے کوئی امبیزلمنٹ تو نہیں کی ہوئی اب وہ اس نے نہیں کیا اس کی وجہ سے جو لاس ہوا وہ سارا کا سارا آڈیٹر کے اوپر آتا ہے civil liability liability for negligence اب ہم بات کرتے ہیں لائبلٹی فار مس فیزنس کی یہ مس فیزنس کے لٹرل میننگز یہ ہیں کہ کوئی لیگل کام آپ لافلی نہ کر رہے ہو بریچ آف ڈیوٹی ہے مطلب ایک قانون کے تحت جو کام کرنا چاہیے تھا اس کو آپ نے ان لافلی کیا ڈیوٹی کو آپ نے صحیح پرفارم نہیں کیا ڈیوٹی پرفارم کی لیکن ٹھیک پرفارم نہیں کی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ the term misfeasance means breach of duty if auditor does something wrong in the performance of his duties duties لکھی ہوئی ٹھیک طریقے سے جو بھی میں نے ڈیوٹیز بتائی ہیں تو وہ لائبلٹی فار مسفیزنس کا شکار ہو جائے گا اب ہم کریمنل لائبلٹی کے بارے میں بھی کچھ بات چیت کر لیتے ہیں ہلکی پھلکی سے ڈیٹیلس اس کی ان شاء اللہ تعالی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا آپ کریمنل لائبلٹی کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جب کسی قانون کو توڑا جائے تو کریمنل لائبلٹی بنتی ہے اب آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دو تین پوائنٹس ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں fails to comply with the requirement section liability کے بارے میں ایک اور سیکشن ہے کمپنیز آرڈینس کا وہ کہتا ہے فائنٹی تھاؤڈ اور بہت ایک اور آپ نے دیکھا کہ آڈیٹر کو معاف نہیں کیا جاتا اگر اس نے کوئی کریمنل لائبلٹی کی ہے اگر کوئی کرائم کیا ہے نا ہوئے تو اس کے اوپر کریمنل لائبلٹی امپوز ہوتی ہے اب جیسے سیکشن 157, 255 اور 257 کا ذکر ہوا 157 میں وہ اسٹیچوٹری رپورٹ کی بات تھی جو پروسپیکٹس کے اندر اس نے پیش کرنی ہے سرٹیفائی کرنا ہے ریسیٹس اینڈ پیمنٹ کو اب وہ سرٹیفائی اگر ٹھیک نہیں کیا تو کریمنل لائبلٹی اس کے اوپر امپوز ہو گئی اسی طرح سے 255 کے اندر آڈیٹرز رپورٹ کی بات تھی کہ آڈیٹرز نے رپورٹ رپورٹ پیش کرنی ہے اگر آڈیٹر ہی پیش نہیں کرتا تو کریمنل لائبلٹی ایک لاکھ روپے کا جرمانہ اور اسی طرح 257 کا ذکر آیا تھا ابھی اس میں کہ 257 سیکشن کی اگر وہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ وہ کیا تھا 257 ففٹی سیون کہ اس نے آڈیٹرز رپورٹ کو سائن کرنا ہے اگر اس نے سائن نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر جرمانہ سو کریمنل لائبلٹی کیا ہوئی کہ جب قانون کو آپ فلفل نہیں کرتے جو قانون میں آپ کو کہا گیا کرنے کو آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کریمنلی ایک ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھر آپ کی لائبلٹیز اور فائن اور امپریزنمنٹ تک بھی باتیں ہیں کہ دو سال کی امپریزنمنٹ بھی ہوگی اوکے لے جی یہ چند ایک باتیں تھیں ہمارے آج کے لیکچر کے ریفرنس میں جس میں ہم نے کچھ ڈیوٹیز کچھ رائٹس کچھ پاورز اور پھر لاسٹ میں کچھ لائبلٹیز کی بھی بات کی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو میں دوبارہ ریوائز کروں گا اس وقت تک آپ خود سے بھی اس کو ایک نظر اچھی طرح سے پڑھ لیجیے اور پھر اگلی باتیں تو نیکسٹ لیکچر میں ہوں گی ہی مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ